سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیدہ ام حبیبہ بن جہش رضی اللہ عنہ جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں کو استحاضہ کا خون آنے لگ گیا کہ وہ پاک نہیں ہوتی تھیں جب ان کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ حیض نہیں ہے یہ رحم میں کسی رگ کو ٹھوکر لگ گئی ہے اس عورت کو جتنے دنوں میں حیض آتا تھا اس کو چاہیے کہ ان دنوں میں نماز ترک کر دے اور پھر دیکھ لے کہ ان کے بعد تہر کے کتنے دن بنتے ہیں ان میں ہر نماز کے لیے غسل کر کے اس کو ادا کرے حدیث نمبر نو سو اکہتر مسند احمد